بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی آج انیسویں شب میں نماز تراوی میں قرآن کریم کے بائیسویں پارے کی تلاوت سنی اس تلاوت میں سب سے پہلے سورہ احزاب اس کے بعد سورہ صبا اور آخر میں سورہ فاطر کی تلاوت کی گئی سورہ احزاب کا کچھ حصہ اکیسویں پارے کے آخر میں آیا اکیسویں پارے کا آخری رکوع ان آیات سے شروع ہوتا ہے یا النبی قل ان کن الحیات دنیا یہ آیات مبارکہ اور بائیسویں پارے کے ابتدا کی آیات و من کن اللہ و رسول ہی و تم صالحہ نقطہ اجرہ مرتعین ان تمام آیات مبارکہ کا ایک ہی شان نزول ہے شان نزول اور واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں فتوحات کا دور شروع ہوا اور مختلف اطراف سے اموال غنیمت آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مل کر مشورے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حالات تنگی کے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ تنگی کے ساتھ وقت گزارا لیکن اب چونکہ مالی اعتبار سے وہ سطح ہو گئیں تو اگر ہمارے نان و نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو یہ مناسب ہوگا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے نان و نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری کہ پیغمبر کے گھر میں اتنے اونچے مرتبے مرتبے اور رتبے والی خواتین جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے وہ بھی اگر دنیاوی اعتبار سے نان و نفقہ میں وسعت چاہیں گی تو پھر یہ پیغمبر کے اس اونچے مقام زہد کے یہ مناسب نہیں تو جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی تو آپ نے اس ناگواری کے اظہار کے لیے اپنی تمام ازواج سے علیحدگی اختیار فرما لی اور الگ تھلگ رہنے لگے ایک زمانہ اس پر گزرا اسی زمانے میں حضرت سید نبوکر صدیق کو پتہ چلا آپ کو ناگواری ہوئی ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ان کو ڈانٹا حضرت امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چلا ان کی بیٹی حضرت حفصہ بھی حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وہ بھی اپنی بیٹی پر سخت ناراض ہوئے کہ یہ تم لوگوں نے کیا مطالبہ کیا بہرحال جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جدائی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ اتاری ان آیات میں اکیسویں پارے کے آخر میں ایک اختیار دیا گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اس اختیار کی وجہ سے ان آیات کو آیات تخیر کہا جاتا ہے اختیار یہ دیا گیا اگر تم یہ چاہتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان کن تن نہ حیات اگر تم دنیاوی زندگی میں نان و نفقہ کی وسعت چاہتی ہو وزین اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے اسباب چاہتی ہو فتح امت نہ پھر آ جاؤ ہم تمہیں نان و نفقہ میں وسعت دیں گے تمہیں مال دے دیں گے لیکن لیکن وہ کن سراہن جمیلا پھر آحمر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ اس سے الگ ہونا پڑے گا اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو ترجیح دیتی ہو پھر انہی حالات میں جو یہ حالات گزر رہے ہیں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے فاقے کے حالات کو یہ برداشت کیا ہو انہی حالات کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا یہ آیات جب اتری تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کو اختیار دیا گیا آپ نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں اور اس میں اختیار دیا ہے یا تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہو یا پھر دنیاوی زندگی جو بھی اختیار کرو گی یہ مسئلہ یہ ہے اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا عائشہ دیکھو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والد محترم سے مشورہ کر لینا حضور کے دل میں یہ بات تھی کیونکہ حضرت عائشہ سے آپ کو تمام ازواج میں سب سے زیادہ محبت اور دلی تعلق تھا اب کہیں ایسا نہ ہو عمر چھوٹی ہے کہیں جذبات میں فیصلہ کر لے مجھے دنیاوی نان و نفقہ چاہیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اثر پر اس کا صدمہ ہوتا آپ نے اس لیے مشورہ دیا اپنے والد سے مشورہ کر لینا حضرت عائشہ نے جب یہ سنا فرمایا ان معاملات میں میں اپنے والد سے مشورہ کروں گی مجھے دنیاوی کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے تو اللہ اور اس کے رسول چاہیے جب حضرت عائشہ نے یہ دیا ساری ازواج نے بال اتفاق اللہ اور اس کے رسول ان کن تن جو, جو قرآن پاک نے اختیار دیا ان کن تن اللہ انہ الآخرہ سب نے کہا ہمیں اللہ چاہیے ہمیں اس کے رسول چاہیے ہمیں دار آخرت چاہیے ہمیں دنیا میں نان و نقہ کی کوئی وسط نہیں چاہیے چنانچہ وہ تعلق برقرار رکھا گیا آگے اللہ نے مزید آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بائیسویں پارے کے آغاز میں فرمایا کچھ ہدایت ہدایات ارشاد فرمائی جس میں یہ بتلایا گیا اے نبی کی گھر والی ہو اے نبی کی ازواج تم دنیا کی عام خواتین کی طرح نہیں ہو تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے اللہ نے دنیا کی تمام خواتین سے چن کر جو کریم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی تمہارا رتبہ اس لیے کہ اپنے نبی محترم کے حرم کے لیے جن خواتین کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے وہ خواتین معمولی خواتین نہیں اس لیے اللہ کے نبی کی گھر والی ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی نیک اعمال میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو گی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بھی ڈبل فرما دیں گے وہ آتدنا کریمہ بڑی عزت عزت والا اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے رزق تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من نساء اے نبی کی گھر والیو تم عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو ان تقیتن فلا تخزان بالقول تمہیں یہ ہدایت دی جاتی ہے جب بھی کسی اجنبی مرد سے امت ہی کے افراد میں غور فرمائیے خاص طور پر میری مائیں بہنیں اس مسئلے پر غور فرمائیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جن کا باقی ساری امت کے مردوں کے ساتھ رشتہ امہات المومنین کا ہے ساری امت کے افراد بیٹوں کی طرح ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنی ان کو ہدایت فرمائی جا رہی فلا تخزا بالقول بال فیتما الزی فی کلب ہی اگر اجنبی مرض سے اجنبی کسی مرض سے تمہیں بضرورت بات کرنے کی نوبت آ جائے تو پردے میں بات کریں اور لب و لہجہ کو نرم نہ کریں بلکہ درست لہجے کے ساتھ بات کریں فیتما الذیفی فی بھی مرض ہو جس کے دل میں روگ ہو اس کا روگ بڑھ جائے جائے اور وہ تما کرنے لگے ہرگز بھی گفتگو کے اندر اپنے لہجے میں نرم و نازک اور یہ چیز پیدا نہ کرنا بلکہ درستی اختیار کرنا اس میں گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے واسطے سے جو ماں کے درجے میں باقی خواتین دنیا کی تمام کو یہ نصیحت فرما دی گئی کبھی بضرورت ضرورت اجنبی مرض سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو اپنے لہجے کے اندر نزاکت پیدا کرنے کی اجازت نہیں فرمایا نہ معروف اچھے طریقے سے ضرورت کی بات کہہ کر بات ختم کر لو وہ کرنا فی بوتی کنہ اے نبی کی بیویوں تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے گھروں میں رہو تمہاری عزت تمہارا سن وقار گھر میں رہنے کے اندر ہے ہر وقت باہر کی باہر نکلنے کی نہ سوچو وہ فرمایا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولا اگر بضرورت باہر نکلنا پڑے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے آپ کو بے پردہ کر کے باہر نہ نکلو بلکہ حجاب کے ساتھ نکلو وہ فرمایا عقیم نسلا نمازوں کو قائم کرتی رہو وہ آپ ہی نہ الزکا زکاتی ادا کرو وہ اطین اللہ و رسول تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو انما یورید اللہ لیزہب عنکم الرجس اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت کے افراد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی خطاب فرمایا اس لیے کہ اہل بیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے نواسے آپ کی نواسیاں اور سب سے پہلے جو قرآن نے ذکر فرما آپ کی ازواج یہ سارا حضور کا گھرانہ ان کو فرمایا اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دے اور فرما جو اللہ نے تم پر قرآن پاک کی آیات اتاری اس کی تلاوت کیا کرو ان اللہ کا نہ لطیف خبیرہ اللہ بڑی باریکی سے اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے کوئی چیز بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی نظروں سے اوجل نہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین دونوں کو برابر درجے کے الفاظ میں ذکر فرمایا اور ان کی صفات کو ذکر فرما تو ان کے اجر کو ذکر فرمایا فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں پرہیزگار مرد پرہیزگار عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں صبر کرنے والی مرد صبر کرنے والی عورتیں ولخاشین ولخاش اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ولمتصدقین ولمتصدقہ اور صدقہ دینے والے اور سچ کا اور پارسائی کا اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں وسائمین وسائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عفت اور اپنے دامن کی حفاظت کرنے والی عورتیں وزاکرین اللہ کثیر وزاکرات اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لهم مغفرتهم اجرا عظیما اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اللہ ان کی کسی بھی دنیاوی زندگی کی لفظش پر معاوضہ نہیں فرمائیں گے ان کو معاف فرما کر ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرمائیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شانوں کو بیان فرمایا ایک شان یہ بیان فرمائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ احزاب میں سب سے زیادہ آحمر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کے حقوق کا بیان سورہ احزاب میں ملتا ہے وما کا فرمایا وما کان علی مؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کسی بھی مومن مرد کسی بھی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول ان کے کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بارے میں ہر پہ آ کر ہے کہیں اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہی ان کے ایمان کی انتہا ہے ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا فلاح و ربی کا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلم ثم لا يجو في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام تنازعات میں اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو حکم تسلیم نہ کر لے فیصل نہ مان لے اور پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ان کے دلوں کے اندر تنگی نہ آئے اور مکمل طور پر اللہ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کی ہوئے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جب تک یہ حالات نہیں ہوں گے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے گویا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا ان کی یہ احکامات ان کے فرامین یہ حرف آخر کا درجہ رکھتے ہوں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ماں کا نا محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سرینا آباد نہیں فرمائی یہ عطا نہیں فرمائی تھی جو دی تھی اللہ نے قبول فرما لی واپس لے لی امانت تھی فرمایا اللہ نے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا ولا پھر رسول اللہ و خاتم النبیین بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں وقان اللہ بکل شین علیما اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی پیغمبر کی گنجائش نہیں جس طرح مکان کی ایک اینٹ باقی ہو آخری اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تھی جس سے پوری نبوت کی عمارت اور رسالت کی عمارت کو مکمل فرما دیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بہت سارے دلائل ہیں پہلی دلیل یہ ہے قرآن نے فرما اکمل الاسلام دینا پہلے جتنی بھی شریعتیں آتی تھیں ہر آنے والا پیغمبر پہلے والی شریعت کی رہی باتوں کی تکمیل کرتا تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ نے سارے دین کو ساری تعلیمات کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا اب کسی اور اضافے کی کسی اور تکمیل کی گنجائش باقی نہیں رہی اور اور دوسرا فرمایا کہ آپ کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے خاص زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں لہذا جب آپ کا دورانیہ قیامت تک ہے تو قیامت تک بیچ میں کسی اور نبی کی گنجائش باقی نہیں رہتی تیسری دلیل یہ اللہ نے قرآن پاک کو تحریف سے محفوظ کر دیا قرآن پاک اسے جس پیغمبر کو اللہ نے آخری دین عطا فرمایا اس دین کو ہر طرح کی تبدیلیوں سے محفوظ کر دیا پہلے پہلی کتابوں میں لوگ تبدیلیاں کرتے تھے آنے والا پیغمبر آ کر ان تبدیلیوں اور تحریفات کی نشاندہی کرتا تھا کہ دیکھو اس قوم کے لوگوں نے یہاں تعلیمات کے اندر احکامات میں تبدیلی کر دی لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی ان تعلیمات کو جس کا سب سے بنیاد قرآن پاک ہے اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا یہ قرآن کی حفاظت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے دلی نبی کا شاہد مبشرم و نذیرہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا خوشخبری سنانے والا بنایا آپ کو ڈرانے والا بنایا ودا اللہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا وہ سراجم منیرا آپ کو اللہ نے روشن چراغ بنایا جس روشنی سے ساری دنیا تاریخیوں کے اندر رہنمائی حاصل کرتی ہے اور فرمایا آگے چل کر اللہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما میرے پیغمبر کی شان یہ ہے اللہ بھی رحمتیں نازل فرماتے فرشتے بھی رحمتوں کی دعائیں کرتے اے ایمان والو تم بھی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو وہ اس ایت مبارکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادب آپ کی بارگاہ اور آپ کے گھر کا یہ بیان فرمایا اس زمانے میں کچھ سادہ لوگ نو مسلم آپ نے جب دعوت کی گھر میں آ گئے پہلے سے آ کر بیٹھ گئے برتنوں کو دیکھ رہے ہیں کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے فرمایا سب سے پہلے بغیر اجازت کے رسول اللہ سن کے گھر میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں نمبر دو وہاں کھانے کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر برتنوں کو نہیں دیکھنا غیر ناظرین انا کھانے کے آداب ذکر فرمائیے نا کہ ہر وقت دھیان کچن کی طرف لگا رہے جیسے ولیموں میں دھیان برتنوں کی طرح لگ کب آواز آئے گی اور کب ہم اٹھ کر وہ اپنے اس سے استفادہ کریں گے ادھر توجہ نہ لیں ولا کی نظات تم ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو اس صورت میں پھر داخل ہو جاؤ کھانا کھا لو جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو گھر سے نکل جاؤ اس لیے کہ وہاں بیٹھے رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اثر کو آپ کو تکلیف پہنچے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور اپنی طبیعت کے حیات کی وجہ سے تم لوگ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ من الحق اللہ حق کو بیان فرماتے ہوئے حیا نہیں فرماتے وہ صاف فرما رہے ہیں کہ گھر سے پارے ہو کر نکل جاؤ وہاں بیٹھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف میں اور آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں آگے حجاب کا حکم واضح لفظوں میں فرما دیا گیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو فرمایا گیا بائیسویں پارے کے آغاز میں اب جو آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اس میں واضح طور پر فرما دیا یا ایوہ النبی اے میرے پیغمبر کل ازواجی کا آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے وہ بناتی کا آپ حکم دیجیے اپنی بیٹیوں کو وہ نسا المؤمنین تمام مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دیجیے یدنین علیہن من جلا بیبین اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال کے رکھا کرے تاکہ حجاب اور پردہ ہو جائے ذالک فرمایا کہ ذالک ادنا اور رفنا اس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ بڑی پردہ پردے والی اور عزت معاف خواتین ہیں یوزین کوئی شر پسند ان کو ایزا نہیں پہنچائے گا کوئی ان کو شیطان تکلیف نہیں پہنچائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ حجاب کے ساتھ نکلیں وہ کان اللہ غفور رحیمہ جو پہلے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بہت رحم کرنے والے اس میں واضح طور پر حجاب کا حکم فرما دیا گیا آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ان اللہ لعن لهم سعیرا اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کو تیار کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یجدون ولیا کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا ولا نصیرا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا یوم تقلب فی النار ان کو قیامت کے دن آخرت میں جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا یقولون اس وقت کہیں گے یا تنا و ہائے کاش ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے وہ کالو اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا ساد تنا کبراءنا انا اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں کی اپنے وڈیروں کی سادتنا سرداروں کی کبراءنا انا بڑے لیڈر زعما باس ان کی اتباع کرتے رہے یہ جس طرح ہمیں لے گئے ہم ان کی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے فضل سبیلا انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ربنا اے ہمارے رب آتی ہمزے فینی من العذاب ان کو دگنا عذاب دیجئے ولانہم لانن کبیرہ ان پر تو اے اللہ بہت بڑی لانت کیجئے انہی کی وجہ سے آج ہم دوزخ میں آئے انہی کی اتباع اور آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے رہے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو پتہ یہ چلا دنیا میں انسان کو ہوش کے ناخن لینے لینے چاہیے جس کو اپنا لیڈر جس کو اپنا استاد جس کو اپنا زعیم آگے مان رہا رہبر ذرا دیکھ لے وہ کس کو بنا رہا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ صحیح مسلم کے شروع میں مقدمہ میں ذکر فرمایا ان حاضل علم دین فنظرو امن تخرو ندین یہ علم دین ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے جس سے دین حاصل کر رہے ہو جس سے راستہ لے رہے ہو پہلے غور کر لو کس سے راستہ حاصل کر رہے ہو آگے قرآن کریم نے انا ارزن امانت علی السماوات والارض کہہ کر شریعت کے اس احکام کے مکلف ہونے کے بوجھ کو ذکر فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ امانت یہ بار امانت کہ کون شریعت کو اٹھائے گا کون اس اختیار کو لے گا امتحان میں سے گزرے گا آسمانوں پر پیش کیا زمین پر پیش کیا پہاڑوں پر سب نے انکار کر دیا وہ اشفق نمینا سب ڈر گئے وہ ہمارا انسان انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ان حکان ظلم لیو اللہ المنافقین اللہ نے اس کو گویا انسان کی اس قبولیت پر اس کو امتحان میں ڈالا لیکن اللہ نے اس امتحان میں پاس ہونے والوں کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین نہیں معلوم اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان چھپا کر رکھا ہے سورہ احباب کے بعد اگلی سورت سورہ صبا ہے جس کی چون آیات اور چھ رکوع ہیں اس سورت کا آغاز اللہ سبحان و تعالیٰ کی شان کے کلمات کے ساتھ ہوتا ہے الحمد للہ ساری تعریف کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک ہے اسی کی ساری تعریفیں ہیں وہی حکمت والا ہے وہی ہر چیز سے باخبر ہے اللہ کی شان بیان فرمائے گی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا اللہ نے حضرت داؤد کو کیسے معجزات عطا فرمائے لوہے کو پانی کی طرح ان کے ہاتھ میں نرم فرما دیا حضرت سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی بڑے بڑے سرکت جنات چنات آپ کے سامنے نوکر خادم بن کر کام کرتے تھے چپراسیوں کی طرح جدھر کام میں لگا وہ نظر اٹھا کر حضرت سلیمان کو دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ نے ہوائیں پرندے درند ساری مخلوقات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی قرآن مجید نے عجیب واقعہ ذکر فرمایا کہ جس وقت حضرت سلیمان سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر جنات کی نگرانی فرما رہے تھے اسی حالت میں روح پرواز کر لی اندازہ فرمائی اللہ کے اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر بہت بڑا سبق ہمیں دے دیا ان لوگوں کو خاص طور پہ جو بڑے بڑے منصوبے بڑی بڑی مہلتیں اپنے ذہن میں سوچے ہوئے ہیں اور توبہ کے لیے کل اور پرسوں اور بڑھاپے اور اگلے وقت کا انتظار کر رہے ہیں ابھی موت کے آنے میں دیر ہے اللہ نے سب سے بڑے پیغمبر جن کو سب سے بڑی بادشاہ تتا فرمائی تھی ان کی موت اس حال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کر کھڑے اس طرح داڑھی لاٹھی کے اوپر ٹیک کر اسی حالت میں اتنا بھی موقع نہیں دیا گیا حضرت سلیمان کو آئیے ذرا بیڈ پر لیٹ دیجیے تاکہ آپ کی روح کو نکال لیں یہ بھی موقع نہیں اسی حالت میں روح نکال لی گئی اور ایک سال تک وہ اسی حالت میں کھڑے رہے ٹیک کے ساتھ بعد میں گھن لگا اور لکڑی کو اس نے وہ کاٹ کاٹ کے ختم کیا لکڑی ٹوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے اب جنات کو پتا چلا بادشاہی کیسی تھی کہ اتنا عرصہ مسلسل کسی جن نے بھی نظر اٹھا کر سلیمان کو نہیں دیکھا کہ آپ کس حالت میں زندہ ہیں یا بہت ہو چکے ہیں جب آپ گرے تب ان کو پتا چلا اوہ ہم اتنی مشقت میں پڑے رہے اور اتنے عرصے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ روح کے پرواز ہونے کے اس واقعے کو یہاں تفصیل سے بیان فرمایا جس کا میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا اس صورت سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا قصہ عبرت کے لیے ذکر فرمایا یمن کے علاقے میں یہ رہنے والی قوم ایسی تھی اللہ نے ان کو بڑے عجیب و غریب پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرمائے تھے پانیوں کا نظام نہریں جاری تھی کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں لکھا ہے قوم کو اللہ نے اس پہاڑوں کے ڈھلوان پر دائیں اور بائیں ایسے زبردست انگوروں کے کھجوروں کے اور رسیلے پھلوں کے باغات عطا فرمائے تھے کہ اگر کوئی شخص خالی سر پہ ٹوکری لے کر بھی باغ میں سے گزرتا پکے ہوئے پھل اتنے گرتے تھے کہ اس کے باغ میں نکلنے سے پہلے پہلے پھلوں سے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی اور آب و ہوا ایسی تھی قوم سبا کے اس علاقے کی قرآن کریم نے فرما ہم نے ایسی ہوا عطا کی تھی کہ وہاں کوئی جانور کوئی ایزا دینے والا جانور زندہ رہے نہ مکھی نہ مچھر نہ پسو نہ سانپ نہ چوہا کوئی حشرات میں سے نہیں اور یمن سے لے کر شام تک اللہ نے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان کے لیے بستیاں بتائیں کہ یہ تجارت کے لیے جائیں ان کو تھوڑے دن میں جہاں بھی پہنچے ان کے لیے ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے اگلی بستی آ جائے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی مہمانیاں بھی خوب ہوتی تھی تجارت بھی ان کی خوب چمکتی لیکن جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا اور ان نعمتوں کی وجہ سے اترانے لگے غرور میں آ گئے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی حوثناک زندگی گزارنا شروع کی اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا نہ سمجھے بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا ان کا جو بہت بڑا ڈیم تھا اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوہے مسلط کر دیے چھوٹی سی مخلوق کا چوہے ان چوہوں نے ڈیم میں سوراخ کیے اس سے اتنا بڑا سیلاب آیا سارے باغات ملیا میٹ ہو گئے قرآن نے فرمایا اب وہاں جھاڑ جھنکار اور جھاڑیوں کے علاوہ نہ کوئی مکان باقی رہا نہ کوئی درخت باقی رہا نہ ان کی وہاں کوئی کوئی پارک باقی رہا ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے ملیا میٹ فرما دیا عبرت کے لیے کس سے بیان کیے ہمارے لیے کہ اللہ کی نعمتوں پر ہر وقت شکر گزار رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھے اتنے بڑے انعامات کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں ہم سند دیتے ہیں حضرت سلیمان ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے قوم سبا کے اس واقعے کو اس صورت میں چونکہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ صبا رکھا گیا اگلی سورہ سورہ فاتر ہے سورہ فاتر میں اللہ و تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا یا الناس انتم الفقراء اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو ہم سارے کے سارے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اپنی صحت کے ہر معاملے میں رزق میں دانے دانے کے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے ایک روٹی کا ٹکڑا کہیں گرا ہوا دیکھا آپ نے اٹھایا صاف کر کے کھا لیا فرمایا عائشہ یہ بڑی عزت والا رزق ہے اللہ جس قوم سے رزق کو اٹھا لیں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں کرتے ان کی عزت کیا اس لیے آدر صلی اللہ علیہ وسلم گرا ہوا لکما بھی اٹھا کے کھاتے تھے دسترخوان آسمان کے ذرات کو بھی صاف کر کے کھاتے تھے اس طرح رزق کی قدر کرنے والے تھے اور میں یا تم الفقرا اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو واللہ هو الغنی الحمید اللہ غنی ہیں وہ بڑی تعریف کے لائق ہیں اس کو مخلوق کی نہ عبادت کی ضرورت نہ تسبیح کی ضرورت کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ سب نمازیں یہ روزے یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے یہ قربانیاں بھی اپنے لیے ہیں اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دیں وہ بھی خلق جدید اللہ دوسری مخلوق کو لا سکتے ہیں وہ ذالک کا اللہ بھی عظیم اللہ پر یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس صورت کو سورہ فاطر اس لیے فرمایا گیا اللہ کی صفات میں سے فاطر ذکر کیا گیا فاتر کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی سیمپل کے بغیر کسی نقشے کے ابتدا میں چیزوں کو بنانے والی ہوتی ہے اس کو فاتر کہا جاتا ہے خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو بنی ہوئی چیزوں سے مزید چیزوں کو بنا دے اور فاتر اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو بنا دے اس کو فاتر کہا جاتا ہے جب اللہ نے زمین بنائی زمین کو سے پہلے کوئی زمین نمونہ نہیں تھا آسمان سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا انسان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا ساری چیزوں کو اللہ نے ابتدا سے پیدا کیا یہ اللہ کی شان ہے اور سب عطا کرنے والی بھی اللہ سب معاف کرنے والی ذات بھی اللہ ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان اور اپنی معرفت نصیب فرما دے جو سارے دین کا اور ساری شریعت کا خلاصہ ہے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر گزار بندوں کی صف میں شامل فرما یا اللہ شکر کرنے والا بندہ بنا اطرانے سے غرور سے تکبر سے ظلم سے زیادتیوں سے خیانت سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما جو آپ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائی یا اللہ توفیقات کے دروازے بھی آپ کے پاس ہمارے لیے عمل کرنا آسان بلکہ مزیدار دیجیے وہ وصلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق ہی محمد